سچی بات میں تم سے جھگڑتے تھے بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکی گویا وہ انکھوں دیکھی موت کی طرف ہان کے جاتے ہیں